قولي اللهم صل مسلی سئیدین مولا نا محمدی کلا م اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام ہندوستان کی سرزمین یہ وہ سرزمین ہے اس کا رشتہ اسلام سے کوئی ہزار دو ہزار سال پرانا نہیں بلکہ جب سے انسانیت وجود میں آئی اور نسل انسانی اس کائنات میں آئی اسی وقت سے اس سرزمین کا اسلام سے رشتہ ہے سیدنا آدم علا نبی علیہ سلاط وسلام جنت کے اندر جب آپ کو کہا گیا کہ ولا تقربہ شجارا اس درخت کے قریب نہ جائیں اور وہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ تبارک تعالی نے آپ کو اس دنیا میں بھیج دیا علماء کرام نے فرمایا کہ یہی ہندوستان کی سر کا وہ علاقہ ہے جہاں سیدنا آدم علا نبی علیہ سلاۃ وسلام تشریف لائے اسلام اور توحید روز اول سے ہے احکامات تھوڑے بہت بدلتے رہے روزوں کی کیفیت روزوں کی نوعیت نماز کی کیفیت نماز کی نوعیت شادی بیاہ کے طور طریقے لیکن نفس اسلام جس دن یہ دنیا وجود میں آئی اور پیغمبر سیدنا آدم علا نبی علیہ سلاۃ وسلام آئے اسی وقت سے اسلام کی ابتدا ہو گئی کلیم طیبہ کے جو دو جز ہیں لا الہ الا اللہ اور یہ جو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے ہیں بنو اسرائیل اسی کو موسا کلیم اللہ پڑھتی تھی اس کی جگہ اور عیسائی عیسا روح اللہ پڑھتے تھے اور حضرت آدم کے قوم آدم و صفی اللہ پڑھتی تھی اور حضرت ابراہیم کی امت ابراہیم و خلیل اللہ پڑھتی تھی کلیمے کا دوسرا جز پیغمبروں کی تبدیلی کی وجہ سے بدلتا رہا لیکن توحید اور اسلام لا الہ الا اللہ روز اول سے ہے اور قیامت تک باقی رہے گا اور جس دن اس سرزمین پر وہ گونج نہ ہوگی یہ کائنات کا آخری دن ہوگا اس کے بعد اس دنیا کا کوئی رہنے کا مقصد نہیں ہوگا اللہ چاند کو بے نور کر دیں گے سورج کی روشنی چھین لیں گے پہاڑوں کو روئی کے گال کی طرح اڑا دیں گے اور آسمان کو تانبے کی طرح پگھلا کر گرا دیں گے اور زمین کو جھٹکا دے دیں گے یہ دنیا قائم ہے لا الہ الا اللہ سے اور یہ لا الہ الا اللہ اسلام جس کو کہتے ہیں سب سے پہلے اسی سرزمین ہند کے اندر نمودار ہوا جس کو سرندیپ کا علاقہ کہا جاتا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں مسلمان ہندو کی اولاد ہیں جیسے کہ عید ملن تقریب کے اندر ایک آر ایس ایس کے لیڈر نے کہا ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں تمہارے آبا اور اجداد بھی ہندو تھے اور ہمارے آبا اور اجداد بھی ہندو تھے فرق یہ ہے کہ تم نے اسلام دھرم کو قبول کر لیا اور ہم ہندو ازم پر باقی ہیں یہ غلط بات ہے ہندو یہ ہو گئے ماں باپ کے طریقے کو انہوں نے چھوڑ دیا آدم علیہ السلام ہندو ازم لے کر نہیں آئے تھے گیتا لے کر نہیں آئے تھے آسمانی صحیفے اور توحید کا پیغام لے کر آئے تھے ہم اسی اسلام پر کل بھی قائم تھے آج بھی قائم ہیں اور جو مسلمان یہ زبان استعمال کرتا ہے کہ ہندو مسلم بھائی بھائی تو اس کے نصب میں شک ہے کہ اس کے خاندان میں کہیں کراس پیرنگ میں ہندو داخل نہ ہو گیا ہو روز اول سے اس سرزمین کا تعلق اسلام سے رہا ہے آدم علیہ السلام کون سا مذہب لے کر آئے کون سا کلیمہ لے کر آئے کون سی تعلیمات لے کر آئے کیا ان کی تعلیمات میں بتوں کی پوجا تھی شرک تھا ہر پیغمبر جب آئے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا واسطہ اس سرزمین سے رہا ہے کسی کی تاریخ ملتی ہے کسی کی نہیں ملتی یہ الگ بات ہے آدم علیہ السلام کی ملی ہم نے آپ کو بتایا اس علاقے میں آپ نازل ہوئے عرفات کے میدان میں حضرت ہوا اور حضرت آدم کی ملاقات ہوئی عرفہ کے معنی پہچان کے معرفت جس کو کہتے ہیں ان دونوں نے وہاں آپس میں ملاقات کی تو اس کا نام رکھ دیا گیا عرفہ کہ یہاں پہچان ہو گئی دونوں کی ان دونوں کو الگ الگ علاقوں میں نازل کیا گیا تھا توبہ قبول ہوئی اور انہوں نے کانے کعبہ کی بنیاد اس جگہ پر رکھی جہاں فرشتوں نے پہلے بنیاد رکھی تھی کانے کعبہ کے معمار اول فرشتے ہیں اس کے بعد اس کی نشت ثانیہ ہوئی اسی فاؤنڈیشن پر کہ جہاں سے دنیا کا آغاز ہوا اور دنیا کا پھیلاؤ ہوا روایت کے اندر آتا ہے کہ دنیا پانی ہی پانی تھی ایک مٹی کا تودا تھا روٹی کے پیڑے کی طرح اسے روٹی کو گوند کر آٹے کو گوند کر روٹی بنانے سے پہلے چکل ہوتی ہے اور اس کو پھیلایا گیا پھیلایا گیا یہ مرکزی نقطہ ہے خانہ کعبہ پوری دنیا کا سینٹر ہے اور پوری دنیا کا وہ بیچ ہے یہاں سے تشریف لے گئے آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا جہاں اتاری گئی وہ وہاں سے گئے ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی پیغمبروں کا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا آخر کار سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو خاتم النبیین اور خاتم الانبیاء ہیں آپ کے زمانے میں بھی ہندوستان کے سرزمین عرب سے تعلقات کا تذکرہ روایتوں میں ملتا ہے یہاں کا راجا تھا جب اس کو علم ہوا کہ ایک پیغمبر مکے کی سرزمین میں تشریف لائے ہیں تو ہندوستان کی جو مشہور چیز اس زمانے میں تھی جس کو عربی میں زن کہا جاتا ہے جیسے ادرک کا مربع یا سونٹ اس میں ہدیتن تحفتن آقا کے خدمت میں بھیجی اس راجا نے حدیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے ہندوستان کے نے بادشاہ نے بھیجی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف تھے عین اسی وقت یہ تحفہ آیا آپ نے خود تناول فرمایا اور پھر صحابہ کرام کو وہ سون کے حصے کر کر آپ نے تقسیم فرمایا اسی طریقے سے شک قمر کا جو معجزہ آپ کا ہوا کہ آپ نے انگلی سے چاند کو اشارہ کیا اور چاند کے دو تکڑ ٹکڑے ہوئے کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ایک راجا نے اس کا مشاہدہ کیا اور اس نے ایمان اور اسلام کا قبول کر لیا اہل عرب کی جو مشہور ذریعہ معاش تھا وہ کاروبار اور تجارت چنانچہ عرب کے قافلے ہندوستان کو آتے تھے اور ہندوستان کی چیزیں عرب کی سرزمین کو جاتی تھیں اس میں یہاں کی املی تھی مرچ کا پاؤڈر تھا یہاں کا اوت تھا اور یہاں کی سندل کی لکڑی تھی یہ چیزیں یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی تھی اور وہاں سے کپڑا آتا تھا کھجور آتا تھا یہ تعلقات تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اور روایتوں کے اندر کئی صحابہ کرام کے و رجال میں یعنی روایتوں کی جو کڑیاں ہیں اس کے اندر ہندی صحابہ کا بھی تذکرہ آتا ہے دو تین صحابی ہیں جو ہندوستان کے تھے اور ہجرت کر کر مکئی مکرمہ مدین طیبہ چلے گئے اور حدیث کی کڑیوں میں ان کا نام ہندی ہی کے ساتھ آتا ہے اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لے کر آپ کی توحید اور رسالت کے پیغام کو لے کر حضرات صحابہ کرام دنیا میں ہندوستان میں تشریف لے آئے کیرلا کے راستے سے آج بھی سب سے پہلے ہندوستان کی بنی ہوئی مسجد وہاں پر موجود ہے ہندوستان کا رشتہ حضرت آدم علیہ صلاحت وسلام کے ساتھ ہندوستان کا رشتہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل اور آقا کے بعد سے لے کر آج تک کبھی ایک سیکنڈ ایک لمحے کے لیے خانے کعبہ سے اس کا رشتہ ٹوٹا نہیں اور مدینہ طیبہ سے اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوا حدیث کے اندر ایک لفظ آتا ہے زد زیر اور توئے ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر جو جاٹ قوم تھی اب عربی میں جاتا نہیں آتا تو وہ جاٹ نہیں پڑھ سکتے تھے تو انہوں نے اسی جاٹ قوم کو زٹ کا لفظ استعمال کیا زے اور توئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے سنسان علاقے کی طرف مجھے لے کر گئے اور مجھے کہا کہ آپ یہیں پر رکیے شاید آپ جنات کی محفل میں دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے ایک دائرہ کھینچا جس کو حصار کہتے ہیں عملیات کی زبان میں فرمایا کہ آپ یہیں پر رکیں گے قدم باہر نہیں رکھیں گے اگر آپ نے قدم باہر نکالا تو ڈینجر ہے مسئلہ جو لوگ کسی کو پڑھ کر دم کرتے ہیں اور شک ہے کہ اس پر جادو ہے جن ہے شیطان ہے تو سب سے پہلے پڑھ کر دم کرنے والا اپنی سیفٹی کرے اپنا حصار کرے تین مرتبہ اعتل کرسی پڑھ کر وہ اپنے اوپر دم کر لے تو اس کا ریاشن نہیں ہوگا عمل کرنا بڑی بات نہیں ہے عمل کرنے کے بعد جو ریاکشن ہوتا ہے رد عمل کہ وہ شیطان پڑ پھوکنے والے کو تکلیف دیتا ہے اسی لیے آقا نے ایک حصار پڑھ کر ایک سرکل بنائی فرمایا کہ آپ اس پر رہیں گے اور یہاں سے باہر قدم نہیں نکالیں گے حضرت عبداللہ ان میں مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ آقا تو چلے گئے لیکن اس سرکل کے پاس ایک قوم آئی کا انہم رجال الزت حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ یہ زد جو قوم ہے جاٹ قوم ہے لگتا ہے کہ جاٹ قوم کا یہ حلیہ ہے تو جاٹ قوم کا تذکرہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے اندر بھی ملتا ہے اس سرزمین کا اسلام سے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رشتہ بہت قدیم ہے اور بہت پرانا ہے صحابہ کرام جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لے کر آئے ہر ملک کے اندر اونچ نیچ ہوتی ہے انقلاب آتا ہے اور حکومتیں بدلتی رہتی ہیں ایک دور وہ آیا کہ یہاں ہندوئزم تھا بتوں کی پوجا شروع ہو گئی حضرت موسا علیہ صلاح تو وسلام ابھی زندہ ہیں ابھی آپ کے کارنامے اور موجزے ہیں اسی قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر لی تھی سور تاہا کے اندر اس کا تذکرہ ہے ضرور پیغمبر اس سرزمین پر آئے صحابہ آئے اوریا آئے لیکن بت پرستی سے یہ زمین پاک نہ رہ سکی اللہ تبارک تعالیٰ نے غزنی کے علاقے کے اندر حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ رہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے اندر تشریف لائے اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کریں گھر گھر کے اندر آقا کے اس کلیم طیبہ کو پہنچائیں بشارت ہوئی آقا کی حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جب اس سرزمین کے اندر کفر کا بول بالا تھا بت پرستی تھی اور یہ سرزمین ہند تاریخ ہو چکی تھی سیاہ ہو چکی تھی بت پرستی سے آخا کی اس خواب کی بشارت کی بنیاد پر حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ آئے اجمیر کے علاقے کے اندر پڑاؤ کیا وہاں کا حکمران تھا پرتھوی راج جب آیا سوچ رہا تھا کہ میری حکومت کو یہ ختم کر کر رکھ دیں گے اور میرا دبدبا ختم ہو جائے گا تو پرتھوی راج نے ظلم تشدد اور ستم شروع کر دیا خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ پر خواجہ رحمت اللہ علیہ اس وقت غزن کے اندر ایک مجاہد تھے سپہ سالار حضرت شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ ان کو لکھا اور ان کو فرمایا کہ ہندوستان کی سرزمین کے اندر کلمہ طیبہ کی نشر و اشاعت اور دعوت و تبلیغ کے فریضے کے اندر یہاں کے راجے اور مہاراجے بڑی تکلیف دے رہے ہیں آپ یہاں تشریف لائیے شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پروان پر ہندوستان کے اندر آئے پرتوی راج کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کیا اور اس کو گرفتار کیا اور اس کو قتل کر اس کے ٹکڑے کر دیے اس کے بعد راہیں ہندوستان کے اندر دعوت و تبلیغ کی عام ہو گئی ہندوستان کے اندر حضرات صحابہ کرام کے بعد حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ تک اونچ نیچ رہی تعطل رہا اور خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی آمد کے بعد ہندوستان کے اندر اسلام کی نشت ثانیہ ہوئی دعوت و تبلیغ کی فضا یہاں عام ہوئی محمد بن قاسم جب آئے ہاں، یہاں انہوں نے بت پرستی کو ختم کیا کفر کا انہوں نے قاتمہ کیا اور آپ کا لقب ہی یہ ملا کہ بت شکن بتوں کو توڑنے والے یہاں سے وہاں تک مغرب سے مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک ایک توحید کا ول والا تھا ایک غل تھا یہ تو برا ہو اسلامی مملکتوں کے آپسی اختلاف کا ایک عین وقت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے حملے کے وقت کہ جب ہندوستان کے اندر دعوت و تبلیغ بام عروج پر تھی لگتا تھا کہ یہاں اسلامی پرچم لہرائے گا ایک عباسی خلیفہ نے محمد بن قاسم کو معطل کر دیا اور خانے کے اندر ڈال دیا اور وہی انہوں نے جامع شہادت نوش کر لیا ہندوستان کے اندر شہاب الدین غوری محمد بن قاسم اور خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ جہاں سے اسلام کی نشت سانیہ ہوئی میں اپنے عنوان پر باقی ہوں یہ لوگ مقلد تھے یہ لوگ غیر مقلد نہیں تھے ان میں سے کوئی حنفی تھا ان میں سے کوئی شافی تھا انہوں نے جب دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ہاتھ پر جن حضرات نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے ان میں کوئی غیر مقلد نہیں تھا سب کے سب مقلدین تھے اور خاص طور سے سلاسل اربا چشتیہ نقشبندیا سہروردیا اور خادریا ولایت کے یہ جو چار سلسلے ہیں ان چار سلسلوں سے ہندوستان کے اندر اسلام کی نشت ثانیہ کو تقویت پہنچی ایک بادشاہت سلطنت اور مملکت کے ذریعے سے ہندوستان کے اندر اسلام کی نشت ثانیہ ہوئی اور دعوت و تبلیغ ہوئی اور اسلام کی مہک اور اسلام کی خوشبو گھر گھر کے اندر پہنچی یہ لوگ مقلدین تھے شہاب الدین غوری بھی محمد بن قاسم بھی اور خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی اور دوسرا طریقہ یہ تصوف کا خانقاہی نظام کا تھا ایک قادریہ ایک چشتیہ سہروردیا نقش بندیا ان چاروں سلاسل کے جو اولیاء کرام تھے سفینت الاولیاء ایک کتاب ہے اس کے اندر ہر ایک بزرگ کی ایک تاریخ لکھی ہوئی ہے ہر ولی کی جو ہے ہسٹری لکھی ہوئی ہے ان میں کوئی غیر مقلد نہیں تھا ان میں اکثر الحمدللہ للہ ننانوے فیصد حنفی المسلک تھے میرے پیر غیر مقلد ہو میں حنفی ہو جاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے چاروں سلسلوں سے جو لاکھوں مریدین کا سلسلہ اس ہندوستان کی سرزمین کے اندر قائم ہوا اس کی شاخیں نکلی وہ بھی مقلدین کی تھی اب حکومت کے راستے سے تصوف کے راستے سے جو سلسلے آئے وہ سلسلے حنفیل مسلک تھے اور پھر ایک کثیر تعطل کے بعد ایک لمبے بحران کے بعد جب انگریزوں کا تسلط ہوا یہاں اور انگریز نے مسلمانوں کی مملکت کو ختم کر دیا اور مسلمانوں کی نوابی پن جو تھا بھوپال میں حیدرآباد میں یہاں بنگال کی سرزمین میں ختم کر کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے جب انہوں نے اسلام کے نام و نشان کو اور مسلمانوں کے مدارس کو اور مسلمانوں کے اداروں کو ختم کر کر اور سرکردہ جو علماء تھے ان کو شہید کر دیا تو اس کے بعد اسلام کی نشت ثانیہ انگریز کے بعد یہاں ہندوستان کی سرزمین کے اندر جو ہوئی وہ دارلوم دیوبند اور تھانہ بون تھی دارلوم دیوبند کوئی غیر مقلدوں کا ادارہ نہیں تھا حضرت اشرف علی تھانوی کوئی دنیا کا کتا بھی نہیں کہہ سکتا کہ غیر مقلدیوں سے آپ کا رشتہ تھا حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مدارس کی جو شاخیں پھوٹی انار کے درخت کی جو شاخیں اس ہندوستان کے اندر اور عالم کے چپے چپے میں پھیلی وہ مقلدوں کے ذریعے سے احناف کے ذریعے سے ہندوستان فتح ہوا محمد بن قاسم کے ذریعے سے شہاب الدین غوری کے ذریعے سے تصوف کے سلسلے آئے سلاسل اربا کے ذریعے سے ہندوستان کے اندر مدارس کا جو جال پھیلا اور ہندوستان کے اندر مکاتب اور علماء کا جو جال پھیلا دنیا جانتی ہے کہ دارلوم دیوبند کو ام المدارس کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ کی تحریک کو انہوں نے تقویت پہنچائی دیوبند کے اندر بیٹھ کر ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر شہاب الدین غوری کون سے مسلک والے تھے محمد بن قاسم کون سے مسلک کے حامی تھے حضرت خواجہ میری رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی انہیں تو تعلیمین ہے اٹھا کر دیکھیے آپ حملی المسلک تھے کوئی اس میں غیر مقلد نہیں تھا غیر مقلدیت کا وجود اس ہندوستان میں انگریز کی آمد سے پہلے کبھی نہیں تھا اس ہندوستان کے اندر کم و بیش ایک سو سال تک مسلم حکمرانوں نے حکومتیں کی یہ الگ بات تھی کہ ان میں فس تھا فجور تھا عیاشی تھی لیکن کوئی غیر مقلد نہیں تھا فقہ حنفی کے مطابق عدالتوں میں فیصلے ہوتے تھے فقہ حنفی کے مطابق مساجد کے اندر ائمہ کا تقرر ہوتا تھا ان ہندوستان کے حکمران بادشاہوں کے اندر جو مذہبی رنگ کے اندر رنگا ہوا بادشاہ تھا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی شخصیت یہ واحد شخصیت تھی جو مذہبی حکمران تھا اس کے علاوہ جتنے ہندوستان کے اندر حکمران آئے ہیں وہ اکبر ہو وہ شاہ جہاں ہو وہ مغل بادشاہ ہو مذہبی رنگ کے اندر بہت کم بادشاہ تھے بلکہ کہا جائے کہ نہ نہیں نہ ہونے کے درجے میں تھے یہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تھے مذہبی رنگ کے اندر رنگے ہوئے تھے جب اور بادشاہ مذہبی نہیں تھے تو انہوں نے مسجدیں تو بنا دی ادارے تو بنا دیے یتیم خانے بنا دیے اور ان کے ذہن کے اندر جمہوری نشا تھا سیکولرزم تھا یہ پنڈتوں کی بھی مدد کرتے تھے یہ ہندو لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے یہ عیسائیوں کی مدد کرتے تھے اپنی حکومت کی بقا کے لیے یہ سب کو لے کر چلتے تھے یہ سب کو لے کر چلنے میں اکبر نے تو اتنا آگے بڑھا اتنا آگے بڑھا بلکہ اگر آپ کو اگر کوئی کون بنے گا کروڑپتی میں سوال کرے کہ دنیا کا سب سے پہلا غیر مقلد کتا کون سا ہے تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اکبر بادشاہ تھا جس نے حنفیت کا خلادہ گلے سے نکالا اور غیر مقلد بنا ابو الفضل فیضی یہ دو اس کے عالم تھے جن اتنے بڑے عالم تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم ایک لائن نہیں لکھ سکتے بغیر نقطے کے بے پر نقطے ہیں تے پر دو نقطے ہیں جین پر نقطہ ہے زال پر نقطہ ہے ایک سیرت کی انہوں نے کتاب لکھی انہوں نے اکبر کو گمراہ کیا اکبر کو مذہبی رنگ دینا بھی چاہا تو ایسا مذہبی رنگ دیا کہ جمہوریت اور سیکولرزم کے اندر وہ اتنا آگے بڑھا اتنا آگے بڑھا کہ اس نے خود دین الہی نام کا ایک مکس مذہب بنایا اور اپنے محل کے اندر غیر مسلموں کے داخلے کی اجازت دی اور اس وقت کے ہندو راجا اپنی لڑکیوں کو اکبر کے دربار میں چھوڑ کر جاتے تھے حرم کاری کے لیے اور اکبر اسے دین کا حصہ سمجھتا تھا دنیا کا پہلا غیر مقلد ہندوستان کے اندر غیر مقلدیت کی ابتدا اکبر کے زمانے سے ہوئی لیکن ایک ٹولہ نہیں بنا تھا اس وقت ایک فرقہ نہیں بنا تھا ایک پارٹی نہیں بنی تھی اس نے چار مینار آٹھ مینار نام کی مسجد کو قائم نہیں کیا تھا صرف آزادی کے خاطر کہ جب میں کسی بزرگ کے نقش قدم پر چلوں گا سلاسل اربا کو مانوں گا اپنے آبا اجداد کے طور طریقوں پر بزرگوں کے طریقے پر چلوں گا قرآن و حدیث کو لاؤں گا تو یہ جو ہندو بنی ہے اور ہندو راجا لا کر میرے دربار میں لڑکیوں کو حاملہ کرا کرا کر لے جا رہے ہیں تاکہ شہزادی کا لقب ملے میں یہ کام نہیں کر سکتا عیاشی نہیں کر سکتا اس لیے سیکولرزم کے نام پر جمہوریت کے نام پر ہر ذات پات کے ہر قبیلے کی ایک لڑکی کے ساتھ اس نے تعلقات کو قائم کیے یہ جو آج مسلمانوں کے اندر لچھے کی رسم ہے میں نے بتایا کہ یہ اکبر دربار کی رسم ہے اس سے پہلے لچھے کا تذکرہ نہیں ملتا اس میں مسلمان عورت بھی تھی اور اس میں دلت عورت بھی تھی عیسائی عورت بھی تھی تو آج مسلمان جو شادی کرتا ہے تو اس کے کچھ طریقے اس کے کچھ طریقے اس کا سرا جا کر ملتا ہے اکبر پر ہندوستان کے اندر جو حکمران تھے مغل حکمرانوں میں ایک بادشاہ بھی حج بیت اللہ کو نہیں گیا اس سے اندازہ لگائے ان کے مذہب سے تعلق کا اسلام سے تعلق کا مشہور ہو گیا اردو کے جملے کہ خلیل خاں فاختے اڑاتے اڑاتے برباد ہو گئے بھوپال کے نواب ایک وقت اپنی محل کے اندر نوت پر نو عورتوں کو رکھا کرتے تھے لکھنؤ کے اندر اس کا ریکارڈ توڑا گیا یہ ان کے ریکارڈ تھے لیکن جہاں تک عدالتوں میں فیصلے تھے چونکہ حکمران یہ ہندوستان قابو میں آیا تھا محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے شہاب الدین غوری کے ذریعے سے اور اس ہندوستان کے اندر سلاسل اربا یعنی تصوف کے جو مشہور چار سلسلے ہیں نقش بندیا کادریا چشتیہ سہروردیہ یہ تمام کے تمام ان میں کوئی غیر مقلد نہیں تھا علم اربا کے ماننے والے تھے تو ان کے اثرات اور پھر اس ملک کے پتہ کرنے والے کے اثرات اس ملک کے اندر راسک تھے نوت پر نو سالوں کی تقریباً حکومت کے اندر کوئی حکمران غیر مقلد نہیں تھا مذہب حنفیت کی بنیاد پر مسلک حنفیت کی بنیاد پر یہاں قضاوت ہوتی تھی عدالت ہوتی تھی پنچایت ہوتی تھی اماموں کا معذنوں کا تقرر ہوتا تھا کسی بھی بادشاہ کی ترجمانی اور کسی بھی ملک اور مملکت کی ترجمانی جو ہوتی ہے اس مملکت کی نگرانی میں لکھی ہوئی کتابوں سے ہوتی ہے جب یہ لوگ مذہبی نہیں تھے تو یہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن چھاپ دیا کرتے تھے مساجد تعمیر کیا کرتے تھے جائیے دیکھے بیجاپور کے اندر لکھنؤ کے اندر بیٹی مری بیٹی کے نام پر دس مسجد بیوی مری بیوی کے نام پر پچیس مسجد اما مری گلی کوچوں کے اندر انہوں نے یہی سمجھا کہ مسجدوں کو تعمیر کرنا عبادت کا کام ہے وہ جس کو سمجھتے تھے وہ کرنے لگے ان کے قریب جو علماء سو کا طبقہ تھا یہ علماء سو ان کو مذہبی رنگ میں رننے نہیں دیتے تھے اس لیے کہ اگر یہ مذہبی بن جائے تو ہماری عیاشی اور آزادی ختم ہو جائے گی عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی جو تربیت ہوئی تھی وہ بڑے بڑے اکابرین سے ہوئی تھی اس زمانے کے بڑے بزرگ تھے ملا جیون رحمت اللہ علیہ ان کو قرآن پڑھایا تھا ان کو حدیث کا درس دیا تھا حکومت کی آمدنی کا پیسہ نہیں لیا کرتے تھے اسی لیے آج کا ہندو بنیا آنمگیر رحمت اللہ علیہ سے جلتا ہے اکبر سے الرجی نہیں ہے شاہ جہاں سے الرجی نہیں ہے کسی مغل حکمراں سے الرجی نہیں اور بادشاہ ظفر سے الرجی نہیں ہے اگر جلتا ہے تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ سے اس کے خلاف ڈرامے بنائے گئے ناول لکھے گئے افسانے لکھے گئے اور اپنی تاریخ میں ہسٹری کے اندر ایسے کبھی اور جو ہے گندے جملے عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے لیے استعمال ابھی تک حضرت کی مذہب پرستی اور ان کے تقوی کا اثر آج تک ان لوگوں کو جلا رہا ہے بسم کر رہا ہے حکومت کا ایک پیسہ نہیں لیتے تھے خود آپ کی اہلیہ محترمہ ٹوپی کو بنا کرتی تھی فروخت کیا کرتی تھی کلام پاک کو ہاتھ سے لکھا کرتی تھی اس کو فروخت کیا کرتی تھی حکومت کی آمدنی کا بیت المال کا ایک پیسہ حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے نہیں دیا ان ہندوستان کی سو سالہ کم و بیش تاریخ کے اندر اگر کوئی مذہبی عالم ملتا ہے جس کی ترجمانی ہمیں مل سکتی ہے جس کا تشخص ہمیں مل سکتا ہے وہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہے عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر فتاوا کی دو کتابیں لکھی گئی ایک فتاوا ہندیا اور دوسرے فتاوا عالمگیری ان سو سالہ دور حکومت کے اندر ہندوستان کا مسلک کیا تھا ہندوستان کا مشرب کیا تھا ہندوستان کون سے مسلک پر رواں دوا تھا ہمیں اور بادشاہوں سے نہیں ملتا کیونکہ اور بادشاہوں سے ہمیں تاج محل کی ترجمانی ملتی ہے فتح پیر سکری کا قلعہ ملتا ہے ہمیں لال قلعہ ملتا ہے ہمیں باغات ملتے ہیں ہمیں عیاشی کا ثبوت ملتا ہے ہمیں کبوتر بازی اور پتنگ بازی کا ثبوت ملتا ہے اس لیے کہ وہ مذہبی رنگ میں رنگے ہوئے نہیں تھے عالمگیر رحمت اللہ علیہ مذہبی رنگ میں رنگے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے زمانے کے علماء کرام کو جمع کر کر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے عالم کے مسلمانوں کے لیے لیے اپنے دورے حکومت کے اندر دو فتوے کی کتابیں مرتب کی آج بھی پوری دنیا کے اندر اگر کوئی فتوا دینا ہوتا ہے تو ان فتو کا ریفرنس دیا جاتا ہے براکٹ کے اندر لکھا جاتا ہے فتح عالمگیری صفحہ سفا نمبر دو اور جلد نمبر چار فتح ہندیا سفا نمبر دو سو اور جلد نمبر فلاں یہ اتنے معتبر ہوئے جیسے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی فضائل اعمال کو اللہ نے قبول فرما لیا حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بیشتی زیور کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرما لیا فتح کے اندر حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے مرتب کردہ یہ دو فتوا کی کتابیں فتوا ہندیہ اور فتوا عالمگیری یہ دو کتابوں کو اللہ نے قبول فرما دیا مشرق مغرب شمال جنوب اہل عرب اہل عجم اس کا ریفرنس دیتے ہیں بڑی مقبول کتاب ہے یہ فتح عالمگیری ہمیں کسی اور بادشاہ سے ان کے مسلک کی ترجمانی نہیں ملتی کیونکہ مذہبی نہیں تھے اگر مذہبی تھے تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی یہ دونوں کتابیں دنیا کے اگر کسی پرندے کو بولنے کی طاقت ہو اور کسی جانور کو کہنے کی قوت ہو پوچھو یہ فتح عالمگیری غیر مقلدوں کے مذہب کی غیر مقلدوں کے مسلک کی ترجمانی کرتی ہے یا فقہ حنفی کے مسائل اس کے اندر مرتب ہیں دنیا جانتی ہے غیر مقلدوں کے اندر جو ہے اتنی طاقت نہیں ہمت نہیں کہ اس بابرکت کتاب کو یہ اپنے مدرسے کے اندر داخل کر سکے پورے مسالک کے پابند ایم اربا کے احترام کرنے والے مدارس اور دارالفتا کے اندر یہ کتاب موجود ہے اور اس کتاب کے اندر جو مسائل ہیں وہ فقہ حنفی کے مطابق ہیں اس ہندوستان میں اسلام آیا صحابہ کرم اسلام آیا حضرت آدم نبین علیہ السلام آیا صحابہ کرام آیا سلاسل اربا آیا مسلم مذہبی حکمران محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے ولی تھے محمود غزنوی سبکتی آپ جانتے ہیں واقعہ ان کا کتابوں کے اندر آیا ہے ہرنی کا واقعہ کہ یہ اپنے وقت کے اولیاء میں تھے حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ یہ سب کیا کہیں گے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ یہ ہندوستان کے اندر آئے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر غیر مقلدیت کا وجود تھا وہ تو اکبر جو غیر مقلد بنا تھا وہ اس لیے بنا تھا کہ میں اماموں کا پابند ہو کر مجھے آزادی نہیں مل سکتی لیکن اس نے ٹولہ نہیں بنایا تھا فرقہ نہیں بنایا تھا اس نے کتاب مرتب نہیں کی تھی یہی سے یہ بات آپ سمجھ لیجئے آج یہ بے وقوف کہتے ہیں نا بابری مسجد کے تعلق سے کہ بابر نے یہاں پر مندر کو منہدم کر کر اس نے مسجد کو تعمیر کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں میں جیسے کہہ چکا ہوں ضرور یہ مساجد کو تعمیر کیا کرتے تھے لیکن مذہبی رنگ کے اندر عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو پک کے جس کو آج کے لوگ کہیں گے یہ ہندو کہ وہ آلمگیر جو ہے دہشت گرد تاٹ ٹیلی تھا اس حد تک وہ جو ہے مذہب اسلام سے وابستہ تھے پختگی تھی مذہب کی ایسی پختگی کسی میں نہیں تھی جب نہیں تھی تو مندر کو ڈھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ولو بل فرض بابر نے مندر کو ڈھایا اور بابری مسجد کو وہاں پر تعمیر کر دی اکبر تو مذہب سے دور دور سے اس کا واسطہ نہیں تھا اکبر جو بیٹا تھا بابر کا بیٹا تھا وہ دین الہی کا موجد تھا اسلام سے اس کا واسطہ نہیں تھا قرآن و حدیث سے اس کا واسطہ نہیں تھا اور لوگ آ کر کہتے اللہ اکبر سے مراد جلال الدین اکبر مراد لیتے تھے استغفر اللہ نعوذ باللہ تو اگر اس زمانے کے اندر یہ بات ہوتی اور ہندو کو بہت قریب کر رکھا تھا ہندو بنیا اور ہندو راجا اس کے دربار میں اپنی لڑکیوں کو چھوڑ کر جاتے تھے اپنی بات منوا سکتے تھے کہ تمہارے ابا حضور نے ہماری مندر کو ڈھا دیا ایک رات کے اندر اس سے زیادہ ایک ان سونے کی اور ایک ان چاندی کی وہ مندر کو تعمیر کر سکتا تھا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں پر کوئی مندر کا وجود نہیں تھا نہ تو خود بابر مذہبی رنگ کے اندر رنگا ہوا تھا ولو بل اگر غلطی سے ان کے فوجیوں نے وہاں مندر کے ملبے پر یا مندر کے ڈھانچے کو انہوں نے گرا کر بابری مسجد کو تعمیر کر بھی دیا تھا تو اگلی صدی کے اندر اگلے زمانے کے اندر جو بادشاہ آیا وہ اکبر بادشاہ تھا اکبر بادشاہ نے ہندوؤں کو ہندو ازم کو فروغ دیا ہندو مذہب کو فروغ دیا مندروں کو فروغ دیا ہر دھرم کے اندر کھلی ہوئی آزادی دی تو اس وقت ان کو موقع تھا اپنے باپ کے زمانے کی غلطی کی تلافی کا لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے ہزاروں ہزاروں سال ہو گئے سب یہ جانتے تھے سب یہ جانتے تھے کہ اللہ کے حضور سجدہ غیر کی زمین میں نہیں ہو سکتا تمام فقہ کی کتابوں کے اندر مذہبی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مقبوضہ زمین کہ میں نے آپ کی زمین کو قبضہ کر لیا میں نے آپ کی زمین کو غیر قانونی طور پر ظلم کے طور پر ہتھیا لیا میں مسجد تعمیر کر لیا قیامت تک اس پر سجدہ قبول نہیں ہو سکتا ضرور وہ مسجدیں تعمیر کرتے تھے لیکن مذہبی رنگ میں رنگ کر نہیں ایک رسمی طور پر جیسے کہ آج ماں مری قرآن مسجد کو بھیج دیا باپ پار مسجد کو قرآن بھیج دیا چہلم ہوا قرآن خانی کر لیا کیا ہے قرآن میں تعلیمات کیا ہے اجر کیا ہے ثواب کیا ہے طریقہ کیا ہے کچھ بھی پتا نہیں یہ مذہبی رنگ میں رنگ کر نہیں کرتے ایک رسم ہے جو کر رہے ہیں ایک رسم ہے آج کتنے مسلمان ہیں شرابی ہیں کبابی ہیں داڑھی مڈے ہیں پاسک ہیں پاجر ہیں اور خود کی بنائی ہوئی مسجد کے اندر جا کر نماز نہیں پڑھتے تو آج کے زمانے میں ایسا ہو رہا ہے ان کے لیے تو عیاشی کی راہیں کھلی ہوئی تھی ان کے درباروں کے اندر لڑکیاں ڈانس کرتی تھی قبضے اور سارنگی بجا کرتے تھے تو ان کو کیا شوق تھا کہ کسی مندر کو ڈھائے اور ہندوؤں سے وہ فتنا مول لے اور ہندو ان کے خلاف ہو جائیں ایسا ہرگز نہیں کر ولو بل پر اگر ہو بھی جائے تو اکبر کے زمانے میں آزادی تھی اکبر تو دین الہی کا موجد تھا اکبر اسلام کو ماننے والا نہیں تھا اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جس کو شیخ سرحم احمد سرہندی کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے کہ اگر شیخ سرحم احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ ان کو کہا گیا اگلے ایک ہزار سال تک کے لیے آپ نے اسلام کی نشت ثانیہ کر دی آپ نے تجدید کا کارنامہ انجام دیا اور اکبر کے اس دین الہی کے فتنے کو آپ نے تالا لگا دیا اکبر سے چیلنج کیا اکبر کا مقابلہ کیا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کیا غیر مقلد تھے کیا آپ انگریزوں کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے اگر ہوتے تو کیا وہ اکبر کا ساتھ نہ دیتے یہ خود مقلد تھے یہ خود مستحد تھے اپنی جگہ پر اسی لیے انہوں نے اکبر کا اور اس کے فتنے کا بھرپور مقابلہ کیا حتیٰ اس اسراہ کے اندر آپ نے جامع شہادت کو نوش کر لیا اگر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اس وقت یہ مقابلہ نہ کرتے تو اب ملک وکٹوریا سے ان غیر مقلدوں کی ابتدا کے بجائے ان کی جنم کنڈلی جا کر ملتی اکبر کے دربار تک یہ بھلا ہو اور یہ اچھا ہو کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی قوت کے ساتھ اس فتنے کی سرکوبی کی اور علماء کو جوڑا اور بتایا یہ کم وقت قمیص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر حملہ کر رہا ہے اللہ کی توحید پر حملہ کر رہا ہے اور حالات آئے جیل کو جانا پڑا جامع شہادت نوش کرنا پڑا سب کچھ برداشت کر لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا الحمدللہ سما الحمدللہ اکبر کی موت کے ساتھ اس کا دین الہی بھی اس کے ساتھ دفن ہو گیا منہا خلقناکوں کے ڈھیلوں کے ساتھ اس کا دین الہی بھی وہیں پر مردود ہو گیا ملون ہو گیا اور زمین بوس ہو گیا جیسے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی موتا کو دفن کیا جاتا ہے اور یہ دعا نہیں پڑی جاتی ہے منہا خلقنا کم وہی نوعید تو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور موت کے بعد وہ فرشتہ تو اپنے مقام پر چلا جاتا ہے لیکن اگر شری طریقے سے اس کی تدفین نہ ہو تو وہ شیطان باقی رہ جاتا ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا ہمارے محلے کے اندر ایک عورت نے خودکشی کر لی ہمارے گاؤں کے اندر ایک آدمی نے خودکشی کر لی اب وہ وہ جو ہے اپنے حلیے میں آ رہا ہے وہ عورت آ رہی ہے جلی ہوئی عورت وہ پھانسی لگایا ہوا مردہ حالانکہ جب موت آتی ہے تو اس دنیا سے آدمی اور عالم برزخ میں چلا جاتا ہے وہاں سے اس دنیا میں عام حالتوں کے اندر آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا چونکہ شری طور پر اس کی موت اور تدفین نہیں ہوئی رہتی ہے تو وہ جو شیطان اس کے ساتھ پیدا ہوا وہ شیطان ہاں بخا اس کا حلیہ بنا کر اس کی آوازیں کر کر اللہ نے شیطان کو اختیار دیا ہے کہ وہ چونٹی بن سکتا ہے اور سام بن سکتا ہے بچھو بن سکتا ہے ماں کی شکل اپنا سکتا ہے باپ کی شکل اپنا سکتا ہے تو اس سولی اور خودکشی کیے ہوئے شخص کا چہرہ لے کر وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے میری ابھی نیچرل موت نہیں ہوئی قدرتی موت نہیں ہوئی جب تک میں بھٹکتا رہوں گا ایسا ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر خودکشی کرنے والا خودکشی نہ کرتا تو ہچکی لے کر مر جاتا کھانستے کھانستے مر جاتا ابھی جمعیت علماء کے ایک جو ہے بہت بڑے ذمہ دار کا جو یوں کہنا چاہیے کہ جنوبی ہندوستان کی سرزمین کے اندر جن کے گھرانے سے جمعت علماء کی جو ہے وجود ہوا اور جمعیت علماء کا تعارف ہوا علماء دیوبند کا تعارف ہوا ان کے بارے میں آتا ہے کہ صبح میں واکنگ کو گئے ہوئے تھے ایسا نہیں کہ گلوکس چڑھ رہا تھا ہارٹ لگ چکا تھا بی پی بڑھ چکی تھی فجر کی نماز پڑھی واکنگ کو گئے اور آئے اور آنے کے بعد ٹیلی فون کیا ٹیلی فون کون کرتا ہے جس کو پیشاب لگتا ہے وہ بھی ٹیلی فون نہیں کرتا جس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرتا کہتے ہیں کہ کرتے کرتے بات ختم ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا کیا کہیں گے آپ نہ بسترے کے ہوئے نہ آپریشن تھیٹر کا کو دیکھا نہ ان کی سرجری ہوئی کچھ بھی نہیں موت آنا ہے اور دانا پانی ختم ہو گیا ہوا میں حصہ ختم ہو گیا اللہ اسے ایک پل نہیں رکھیں گے خودکشی کرنے والا خودکشی نہ کرتا ریل میں کٹنے والا نہ کٹتا پھانسی لینے والا نہ لیتا اللہ کی قسم وہ مر جاتا اس لیے کہ دانا پانی ختم ہو چکا تھا رسک میں اللہ نے نام لکھ رکھا ہے لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مانگ کر لے لے بھیا ایک روٹی مجھے دے دو تو حلال ہو گئی اور ایک طریقہ یہ ہے وہ موڑا تھا اور آپ نے اس کی روٹی کو اٹھا لیا روٹی پر نام تو لکھا ہوا تھا لیکن آپ نے اپنے طریقے سے اسے حلال اور حرام کر دیا آپ اگر نہ بھی اٹھاتے وہ پھینک کر آپ کے قدموں پر گر کر وہ آپ کو روٹی دے دیتا یہ پھانسی نہ لیتا یہ آگ میں نہ جلتا یہ خودکشی نہ کرتا کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے فون کرتے کرتے یہ مر جاتا مقدر ہے موت نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد آنے والی اس کا دانا پانی ختم ہو اب شیطان کیا کرتا ہے اب آ کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ صاحب دیکھو میں وہ ہوں میری نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی ہے فطری موت نہیں ہوئی ہے یہ کم وقت اس قسم کی چیزیں لا کر بہکاتا ہے اور گمراہ کرتا ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان کے اندر جو سلاطین تھے ہندوستان کے اندر جو اولیاء ہے اور ہندوستان کو جن جو ہے حکمرانوں نے پتا کیا تمام کے تمام مقلد تھے ایک حکمران جو غیر مقلد بنا وہ غیر مقلد ٹولے سے متاثر ہو کر نہیں اہل حدیث کی بنیاد پر نہیں ملکہ وکٹوریا کی نسل کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک سیاسی آزادی اور اپنی عیاشی اور منمانی کے لیے اس نے یہ کام کیا تو چنانچہ اس ایک تدفین کے ساتھ اور اس کی موت کے ساتھ اللہ نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی محنت کی برکت سے اس کے فتنے کو ختم کر دیا اللہ نے اس کے دین الہی کے مذہب کو اجاڑ دیا اور دنیا سے اس کا وجود ختم ہو گیا اور پھر حکمرانوں کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور اس کے بعد اسلام کی دوبارہ یہاں پر نمو ہوئی حضرت شاہ ولی اللہ محدید دہلوی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے خاندان ولی اللہ ہی کو اس سرزمین کے اندر پیدا کیا کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب لوگ سلام کو نہیں جانتے تھے لوگ زنار بانا کرتے تھے لوگ دھوتی پن پہنا کرتے تھے غیروں کے رنگ میں اتنے رنگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے نام ہندوؤں کے نام کی طرح تھے ایک ہی گھر کے اندر مکہ مکرمہ کی فوٹو رام کی فوٹو گنیش کی فوٹو یہ تمام چیزیں ایک گھر کے اندر جو ہے ہوا کرتی تھیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا تھا اور انہوں نے حدیث کی نشر و اشاعت کی حضرت شاہ ولی اللہ الہی کی مکتب فکر کو زندہ کیا تھانہ بھون کے اندر حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ اس وقت انگریز نے ان کا مقابلہ کیا آج آئیے میں بتاتا ہوں آئیے میرے ساتھ کہ آج بھی تھانہ بھون کی وہ کمرے کہ جہاں پر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ رہا کرتے تھے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کا وہ حجرہ جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے آپ کی خلوت گاہ آج بھی انگریزوں کی گولیوں کے نشانات ہیں اس ہندوستان کی جد و جہد آزادی کے اندر اس کی ابتدا خانہ بھون سے ہوئی اور انگریزوں نے غدر کے زمانے میں اس سرزمین کے وجود کو ختم کرنے کے لیے ہر گھر پر بمباری کی جو ملتا ان کی لاشوں کو انہوں نے درختوں پر لٹکا دیا تاریخ کے اندر آتا ہے کہ دو سال تک تھانہ بھون کے اندر لاشیں لٹکتی تھی جب آپس میں ملتی ہوا کے ذریعے چٹکنے کی آواز محل جو ہے پڑوس کے گاؤں کے اندر آیا کرتی تھی اور قدرت کا نمونہ شہدا کی ان جسدوں کے ساتھ مبارک جسموں کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو نہ کیڑا لگا نہ کوئی پرندہ آ کر ان پر بیٹھتا تھا نہ کوئی گد ان کے لاشیں مبارک کو اٹھا کر لے کر گیا دو سال کے بعد جب انگریزوں نے سوچا اور سمجھا کہ یہاں سے تھانہ بھون سے تحریک آزادی ختم ہو چکی ہے تو حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر آئے یہاں پر خانخواہ قائم کیا یہ وہ زمانہ تھا لاشیں لٹک رہی تھیں آبادی کا نام و نشان نہیں تھا ایسے زمانے کے اندر بڑی تکلیف کے ساتھ ایک ایک مٹھی چاول کئی کئی دنوں تک کھا کر فخر و فاخا کر کر روزے رکھ کر اس بیابان میں اس اجڑے ہوئے دیار کے اندر تھانہ بھون کے اندر آپ نے امدادی یا خانخواہ کو قائم فرمایا ایک مدرسہ مکتب آپ نے قائم فرمایا اور پھر اس کے بعد اکابرین نے مشورہ کیا کہ نہیں انگریزوں کی نگاہ تو تھانہ بھون پر ہے پھر وہ موقع نہ کہ جب اس کے وجود کو ختم کر دیا گیا تو دیوبند کی سرزمین ایک ایسی تھی بیابان ویران جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہاں دیو بند ہے شیطان بند ہے یہاں دیو رہا کرتے ہیں کہا کہ اس جو ہے گمنام علاقے کے اندر دارلوم دیومن کی بنا رکھی جائے تو چنانچہ ان حضرات کے ان اکابرین کے مشورے سے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو سامنے کیا پیچھے یہ لوگ تھے حضرت تانوی حضرت امداد اللہ مہاجر مکی یہ حضرات تھے حضرت گنگوہی اب یہ پکچر میں آ چکے تھے انگریزوں کے اسکرین پر آ چکے تھے اس لیے اگر یہ مدرسہ قائم کرتے تو انگریز اس مدرسے کو چلنے نہ دیتے قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک عام شخصیت تھی لیکن ان کے پہاڑ تھے تقوی کے اعلی مقام پر پہنچے ہوئے تھے ان کا انتخاب کیا اور دارالعلوم دیوبند کی بنا ہوئی وہاں سلاسل اربا آئے وہ مکتب فکر تھا ان کا ایم اربا کا حکمران آئے تو وہ بھی ایم اربا کے ماننے والے تھے اور دارلوم دیوبند کی جو بنا ہوئی یہ بھی حنفی مسلک کی ہوئی یہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوستان کی سرزمین کے اندر جو اسلام آیا تو اسی طریقے سے آیا ہے یہ ہندوستان کے اندر جب انگریز آئے مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے ہندوؤں کو کاٹنے کے لیے ہندوؤں کے اندر انہوں نے تقسیم کر دی اونچی ذات اور نیچی ذات یہ تقسیم انگریز کی بنائی ہوئی تھی ورنہ ہندو آپس کے اندر ملے ہوئے تھے بلکہ ہندوستان کے اندر ہمارے حکمرانوں نے ان کے پاس مذہبی رنگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اخوت اور بھائی چارگی کا سبق دے دیا تھا کہ ہندو مسلم کے اندر کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا کوئی جھگڑا نہیں تھا کوئی اختلاف نہیں تھا سب مل جل کر رہا کرتے تھے کوئی جو ہے فرقہ وارانہ فساد ایک سو سال کے اندر یہ نہیں ہوا کہ کوئی مسلمان نے کسی ہندو کو مارا ہو یا کسی ہندو نے کسی مسلمان کو یہ فرقہ واریت اور جن مذہب اور دھرم کی بنیاد پر مارا ہو بلکہ آج پورے عالم کے اندر پورے ولڈ کے اندر اگر کوئی ملک ہے جسے دہشت گرد سمجھا جاتا ہے وہ ملک پاکستان ہے آپ حیرت کریں گے پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک وہاں انصار مہاجرین کا جھگڑا تو ہو رہا ہے وہاں تاریخین وطن اور مقیمے میں وطن کا جھگڑا تو ہو رہا ہے وہاں جذب جہاد کو ماننے والے اور جذب جہاد کے منکرین کا جھگڑا تو ہو رہا ہے امریکہ کے پجاری اور امریکہ کے مخالفوں کا جھگڑا تو ہو رہا ہے وہاں شیعہ اور سنی کا جھگڑا تو ہو رہا ہے وہاں قادیانی اور سنی کا جھگڑا تو ہو رہا ہے لیکن اب تک جب جب جس وقت سے جن آ جس لمحے سے پاکستان قائم ہوا اب ایک بج کر چالیس منٹ تک ایک فرقہ وارانہ فساد ہندو مسلم کا نہیں ہوا مسلمان فسادی نہیں ہے مسلمان جھگڑالو نہیں ہے وہ سرزمین کہ جہاں پر یہ ان کی مندروں کے وجود کو ختم کر سکتا ہے اور یہ وہ ملک میں جدہ کی بات میں کویت کی بات میں دبئی کی بات میں شارجہ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جن کے حکمرانوں کے اندر اسلامی حمیت نہیں ہے اور مسلمانوں کا خون نہیں دوڑ رہا ہے بلکہ وہ ملک جو عالم کی فکریں رکھ رہا ہے وہ ملک جو امریکہ کی نگاہ کے اندر کھٹک رہا ہے وہ ملک جو عالم کے نقشے کے اندر دہشت گرد سمجھا جاتا ہے وہ ملک جب ٹیلیریزم کی باتیں آتی ہیں تو اس کی باتیں آتی ہیں ایک ہندو کو مذہب کی بنیاد پر مارا گیا اور ہندوستان کے اندر ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک ساٹھ ہزار فسادات مسلمانوں کے ساتھ ہوئے ہیں ان کو ہر موقع پر خون کی ہولی کے ساتھ کھیلا گیا ان کی ماں کی آبرو لوٹی گئی ان کی بہنوں کی آبرو لوٹی گئی کون ہے دہشت گرد مجھے بتاؤ سو سال کی تاریخ میں ہمارے حکمرانوں نے مندروں کو مدد دی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت اور ذات گرامی جو پکے مذہبی آدمی تھے متقی تھے اللہ والے تھے میسور کی سرزمین کی مسجد کے افتتاح کے موقع پر جب اعلان کیا گیا کہ صاحب ترتیب جو بالغ ہونے سے لے کر موجودہ وقت تک جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو وہ محراب سنبھالے وہ مسلح سنبھالے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشائق بڑے بڑے محدث بڑے بڑے مفسر تھے کسی کی ہمت نہیں تھی مسلح سنبھالنے کی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الحمد للہ الحمدللہ الحمد للہ اللہ نے میری نماز کو قضا نہیں کیا ہے اتنا مذہبی رنگ کے اندر رنگا ہوا آدمی مندروں کو تعاون دیتا تھا عیسائیوں کے گھر جا کو اپنے بیت المال سے فنڈ دیا کرتا تھا آج مسلمانوں کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہے اپنے پہلو کے اندر اپنے سینے میں جھانک کر دیکھو سب سے بڑی دہشت گرد قوم یہی ہے سب سے بڑی ٹیررزم قوم یہی ہے حکومتیں ہمارے پاس ہے سلطنتیں ہمارے پاس ہے زمین کا خزانہ ہمارے پاس ہے آسمان کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ساٹھ کے قریب ممالک اور ان ممالک کی فوجیں ہمارے پاس ہیں ان ممالک کی بات چھوڑو وہ ملک کے پاکستان کے ہندوستان میں کوئی آدمی کہیں جو بھی کاٹتی ہے کہیں کھٹمل بھی کاٹتی ہے ان کم وقتوں کو سوچتی ہے کہ لشکر طیبہ آ گئی ہے جیش محمد آ گئی ہے کوئی پڑوس ملک کا ویژن آ گیا ہے اس ملک کے اندر کسی ہندو کو ہندو ہونے کی بنیاد پر مارا گیا ہو کوئی میں کا لال بتا دے دبئی شارجہ کی بات نہیں قطر کی بات نہیں دوہا کی بات نہیں ملیشیا انڈونیشیا کی بات نہیں وہ ملک جو دہشت گردی کے بارے میں ٹیریرزم کے بارے میں مذہب کی تشدد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں مسجد کے اندر بم ڈال دیا جاتا ہے اور وہاں مزاروں کے اندر بمباری خودکش حملے ہوتے ہیں تمہاری جان کو ہم نے کیسے سلامت دی تو یہاں ہم رہتے ہیں ابھی جب گزشتہ جو ہے جمعہ کے جمعرات کے موقع پر بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا کیا یہ چھ دسمبر انیس سو بیانوے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کی قسم یہ غیرت مر چکی ہے مسلمانوں کی یہ مسلمانوں کی حمیت مر چکی ہے اسی لیے ہاتھ جوڑ جوڑ کر میں کہتا تھا ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتا تھا نکالو اپنے دلوں سے بیویوں کی محبت کو نکالو اولاد کی محبت کو نکالو مال کی محبت کو نکالو اپنا اوڑھنا بچھونا اسلام کو بناؤ تم نے نہیں بنایا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا آج مسلمان بیان دیتا ہے الحمدللہ بڑا اچھا فیصلہ ہوا کہ ہندوستان کے سرزمین میں کوئی فساد نہ ہوا یہ فساد کا نہ ہونا بیماری ہے یہ فساد کا نہ ہونا میرے تیرے ایمان کی کمزوری ہے یہ فساد کا نہ ہونا میرا تیرا بابری مسجد سے محبت نہ ہونے کی دلیل ہے کہ ماں کی آبرو لٹ رہی ہو اور فساد نہ ہو بیوی کی آبرو لٹ رہی ہو اور گڑبڑ نہ ہو گھر جل رہا ہو آدمی خاموش ہو اس کا مطلب ہے کہ تیری غیرت مر چکی ہے تیری حیا کا جنازہ نکل چکا ہے آج مسلمان بیان دیتا ہے کہ ماشاءاللہ عدالت کے ان جو ہے قاضیوں پر ججوں پر اللہ رحم کرے کہ کتنا عمدہ فیصلہ دیا یہ جھگڑا نہ ہونا یہ ہماری غیرت کے جنازہ نکلنے کی دلیل ہے کہ مسجدیں لٹتی رہیں مندریں بنتی رہیں اور یہ دہشت گردی اسٹیشنوں سے ہو کر گلی کوچوں سے ہو کر بازاروں سے ہو کر مندروں سے ہو کر مسجدوں سے ہو کر یہ آج دہشت گردی آج ججوں تک پہنچ چکی ہے عدالتوں تک پہنچ چکی ہے اور دہشت گردی کا لیبل ان پر لگ رہا ہے اور مسلمان سویا ہوا ہے اور مسلمان کہتا ہے کہ عدالت کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے یہی تو عدالت ہے جس کے فیصلے کی بنیاد پر ہزاروں اور لاکھوں ہمارے نوجوان قیدوں کے اندر بند ہیں یہی عدالت ہے جس کے فیصلے پر تالا ڈالا گیا یہی عدالت ہے جس کے فیصلے پر تالے کو کھولا گیا یہی عدالت ہے جس کے فیصلے پر مورتوں کو رکھا گیا یہی عدالت ہے جو دیکھتی رہ گئی کہ بابری مسجد کے ڈھانچے کو شہید کر دیا گیا یہی عدالت ہے جس نے وہاں پر سیتا کی کوٹری کو تسلیم کر لیا یہی عدالت ہے کہ رام للہ کی مورتی کے درشن کی کہاں تک تم کہو گے آمن تو بلّہ ہی وہ ملائی کتی ہی وہ عدالتی ہی کہ ہم جو ہے ہندوستان کی عدالت پر بھی ایمان لے کر آئے یہ کون سی زبان استعمال کرتا ہے مسلمان یہ کون سی لینگویج یہ غیرت نکل چکی ہے یہ شرم نکل چکی ہے اس کو افو درگزر نہیں کہتے کہ میری ماں کی آبرو لٹ رہی ہو میں خاموش بیٹھوں میری بیٹی غیر کے ساتھ جائے میں خاموش بیٹھوں مسکراتا رہ جاؤں یہ اس بات کا ثبوت کہ میرا ضمیر مر چکا ہے بیس کروڑ مسلمانوں کا ضمیر مر چکا ہے بیس کروڑ مسلمان آج صبر کے نام پر بزدلی کی چوڑیاں پہن چکا ہے پھر ایک عدالت کے بعد دوسری عدالت تیسری عدالت کے بعد چوتھی عدالت خود ہندو کے کئی فرقے جو اپنے آپ کو مہذب تعلیم یافتہ ماڈرن کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ رام ایک دیو مالائی شخصیت ہے اس کا وجود نہیں ہے اگر رام پیدا ہوا اور رام جنم بھومی ہے تو یہ مقدس کیوں نہیں تھی اس کی حفاظت کیوں نہیں ہوئی تھی اس کی جگہ کی پوجا روز اول سے کیوں نہیں تھی یہ خود سوالات آج برادران وطن جن کے اندر سیکولر ذہنیت ہے اور جمہوری ذہنیت ہے وہ اٹھا رہے ہیں اور ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت مر چکی ہے جو بابری مسجد کا سودا کرنے کے لیے تیار ہے وہ کل اپنی بیوی کا سودا بھی کر لے گا اپنی ماں کی آبرو کا بھی سودا کر لے گا سودا نہیں ہو سکتا ہے مسجد بن گئی سینکڑوں سال کے سجدے ہو گئے وہ مسجد تھی وہ مسجد ہے وہ مسجد رہے گی اگر ظلم کی بنیاد پر اگر کچھ ہو جاتا ہے یہ الگ بات ہے ہماری نادانی اور بزدلی کی بنیاد پر کچھ ہو جاتا ہے یہ الگ بات ہے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد جب ہو جاتی ہے سات زمین نیچے اور سات آسمان اوپر تک مسجد باقی رہتی ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں اس میں کوئی گنجائش نہیں اور اس میں کوئی اور جو مسلمان اس قسم کی بات کہتے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ کو نہیں جانا چاہیے ہمیں مصالحت کر لینا چاہیے موجودہ فیصلہ صحیح ہے یہ شریعت کے خلاف ہے مذہب اسلام کے خلاف ہے جب ہندو برادران وطن یہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے یہ پہلی مرتبہ ہے اور اللہ نے سچ کہا کہ مظلوموں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے ہمارے بڑوں نے سچ کہا انصاف میں دیر ہے اندھیر نہیں ہمارے بڑوں نے سچ کہا کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہندوستان کی وہ سرزمین جہاں گجرات کے اندر جو ہے دلندر موزی جیسا آدمی موجود ہے یہ ہندوستان کی وہ سرزمین جہاں آر ایس ایس اور دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں یا ہندوتو تحریک کے بانی موجود ہیں جو ہمیں للکار رہے ہیں ہمیں غیرت دلا رہے ہیں یہ اللہ کا کرم نہیں مہربانی نہیں تو کیا کہ اس جو ہے ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک کبھی برادران وطن نے ہمارا اتنا ساتھ نہیں دیا اتنا ووٹ نہیں دیا جتنا بابری مجید کے قضیے کے بعد خود ان کے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا یہ پنچایتی فیصلہ ہے یہ بازاری فیصلہ ہے یہ عدالت کا فیصلہ نہیں یہ قانون کی زبان نہیں الحمدللہ سم الحمدللہ برادران وطن کی ہمدردیاں یہ خدا کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے کہ ان کی ہمدردیاں آج ہمارے ساتھ شامل حال ایسے وقت کے اندر کچھ ضمیر پروش اور ملت پروش آج یہ باتیں کہنے لگے کہ بھائی اگر ایک ایک جگہ چلی گئی تو کیا ہوا ایک جگہ کی بات نہیں ہے اس کے بعد اڈوانی نے کہا کہ تین سو مسجدیں ہماری ٹارگیٹ ہیں کیا آپ جانتے ہیں اسی کرناٹک کی سرزمین بلگام کے علاقے کے اندر ایک جو ہے ہندو لیڈر نے کہا نیتا نے کہا اے رام للہ ہم نے تیری پکار کو سن لیا ہے ہم آ رہے ہیں اور اس کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اب چھ دسمبر کو پھر چھ دسمبر کی تاریخ دوہرائے گی ان پر کوئی زبان کی پکڑ نہیں ہے اور مسلمان ڈر رہا ہے اور مسلمان جو ہے پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ یہ ہے قرآن کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی غیر کی زمین پر سجدہ حرام ہے مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ قبضہ کی ہوئی زمین پر سجدہ جائز نہیں ہے مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے ولا تصب البینا مندون ادبم بغیر علم کہ غیر الرام کو گالی نہ دو گنیش کو گالی نہ دو سیتا کو گالی نہ دو اور بھگوانوں کو ان کے گالی نہ دو اور قرآن نے جہاں یہ تعلیم دی کہ ان کے بھگوانوں کو تم گالی نہ دو کیا وہ قرآن یہ تعلیم دے گا کہ ان کے مندروں کو ڈھا کر تم مسجد کو تعمیر کر دو اللہ قرآن نے کہا کہ بدلے میں تم وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے اور یہ اللہ کو گالی دینے کے لیے مجبور کس نے کیا تم نے مجبور کیا ہے اسلام کی تعلیمات ایسی نہیں ہے ایک غلط فیصلہ کیا گیا ایک غلط رخ پر عقائد کی بنیاد پر اور جذبات کی بنیاد پر یہ بات کہی گئی ہے اب دودھ کا دودھ ہو گیا پانی کا پانی ہو گیا ہر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کربلا بپا ہو چکی ہے اور اسلام زندہ ہونا شروع ہو چکا ہے اور منافق چھٹنا شروع ہو چکے ہیں منافقوں کے چہرے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں جو اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں اس قسم کے جملے استعمال کرتے ہیں کل ہی چامراج نگر سے وہاں ایک امن کمیٹی ہے امن کمیٹی مسلک مکتب فکر کی بنیاد پر نہیں بنتی امن کمیٹی تمام مکاتب فکر کو لے کر بنتی ہے غیر مخلط بریلوی رضا خانی سنی دیوبندی تبلیغی ان لوگوں کو لے کر امن کمیٹی بنائی گئی یہ جو غیر مقلد ہو خدا غارت کرے تباہ کرے یہ کل بھی انہوں نے اسلام کو بدنام کیا آج بھی انہوں نے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اب شاید اس غیر مقلد رہبر کو نکال دیا گیا ہوگا امن کمیٹی کے نام پر بابری مسجد کے عنوان سے برادران وطن غیر مسلموں کو جب ایک جو ہے جلسے کو کے اندر مدعو کیا گیا اور یہ غیر مقلد جو ذمہ دار تھا اس کو میک دیا گیا یہ کہنے لگا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں ہمارے آبا اجداد ہندو تھے پروین تو گاڑیا کی زبان یہ استعمال کرنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ میں اپنے ہاتھ سے اینٹ دوں گا تمہیں مندر کی تعمیر کے لیے اسلام سے ہمارے اکابرین کے طور طریقوں سے یہ کم وقت نکل گئے اور یہ ہٹ گئے اور انگریزوں کا پیشاب جس دن سے پیا ہے ان کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن کیا ہوتا ہے حدیث کیا ہوتی ہے اس ہندوستان کا مکتب فکر اس ہندوستان کا مشرق اس ہندوستان کا جو مسلک رہا ہے اس ہندوستان کے اندر اہل سنت والجماعت رہے ہیں اس ہندوستان کے اندر خاص طور سے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے رہے ہیں انگریز ہندوستان کے اندر جو ہے تفریق کرو حکومت کرو بانٹو اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت ایک طرف غلام محمد قادیانی کو کھڑا کیا ہے اور دوسری طرف میاں نصیر حسین کو اور محمد حسین بٹالوی کو اور کئی ان کے جو ہے جو ان کے سر کردہ لوگ ہیں ان کو کھڑا کیا ہے اور محمد حسین بٹالوی نے ہمارے علماء کے بارے میں میں نے کہا نا تھانہ بھون آؤ میں اللہ کی قسم نہ دکھاؤں وہ دروازے کی چوکٹ جس چوکٹ پر انگریز نے گولی چلائی حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا حجرا لکھنے والا غلط لکھ سکتا ہے تاریخ غلط ہو سکتی ہے ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ جنگ آزادی میں ہمارے علماء تھے غیر مخلط کہہ سکتا ہے رضا خانی کہہ سکتا ہے دیوبندی کہہ سکتا ہے آؤ آؤ میں نشانات بتاؤں گا گولیوں کے چلنے کے نشانات بتاؤں گا کہ گولیاں کن کے حجروں پر چلی تھی آؤ فی مسائل الجہاد یہ کتاب محمد حسین بٹالوی نے لکھی اور اس کتاب کے لکھنے پر انگریزوں نے اسے انعام دیا انگریزوں نے اسے سرزمین دی اس کتاب کے اندر اس ملون نے لکھا کہ ہندوستان کے اندر جہاد کرنا حرام ہے موجودہ حکمران وہ ہمارے خلفا ہیں وہ ہمارے امیر ہیں امیر کی تعت اسلام کے اندر جائز ہے ایک طرف اس کمینے نے یہ کتاب لکھی اور دوسری طرف غلام محمد قادیانی کا نکاح اس نے خود ایک مسلح اور شاید اس زمانے کے ہزار روپے عبض میں لے کر جا کر اس نے غلام محمد قادیانی کا نکاح پڑھایا جبکہ ایک وقت وہ تھا کہ محمد حسین بٹالوی نے غلام محمد قادیانی کو مناظرے کی دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ ملون تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے رسالت کا دعویٰ کرتا ہے آ میرے سے مناظرہ کر لے میرے سے ٹکر لے لے لیکن جب ملک وکٹوریا نے دیکھا کہ اس کے اندر علم ہے اس کے اندر صلاحیت ہے اس میں بولنے لکھنے کی طاقت ہے پیسہ دے کر اسے خرید لیا ایک وقت وہ آیا کہ کل کہاں غلام محمد قادیانی کو چیلنج دیا کرتا تھا آج ملک وکٹوریا کا دودھ بھائی اور رضائی بھائی بن کر غلام محمد قادیانی کا اس نے نکاح پڑھایا تاریخ کے اندر یہ بات ثبت ہے ان لوگوں نے شمس العلماء کا خطاب پایا ان لوگوں کو جاگیریں دی گئی جب ہمارے علماء کالے پانی کو جاتے تھے ہمارے علماء شاملی کے میدان کے اندر جامع شہادت نوش کرتے تھے ہمارے علماء کے خلاف وارنٹ نکلا تھا یہ اپنے تو اپنے غیر بھی جانتے ہیں کہ قاسم رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ریشمی رومال کی تحریک نہیں تھی کیا مالٹا کی جیل کے اندر حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نہیں گئے تھے کیا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس ہندوستان کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ نہیں گئے تھے کیا تھانہ بھون کے اندر دو سال ایسے نہیں آئے تھے کہ تھانہ بھون کے درختوں کے اندر وہاں کے مسلمان باشندوں کی لاشیں تڑپتی رہی اور لٹکتی رہی اور دو سال ایسے آئے تھانہ بھون کے اندر ازان کی آواز اور مدرسے کی صدا بند ہو گئی تھی تھانہ بھون کا مسلک کیا تھا حضرت حسین احمد مدانی کون سے مسلک کے تھے حضرت شیخ الہند سینے پر ہاتھ باندھتے تھے ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رفع دین کرنے والے تھے یا نہیں کرنے والے تھے حضرت قاسم نانتوی رحمت اللہ علیہ بیس رکعت پڑھنے والے تھے آٹھ رکعت پڑھنے والے تھے کوئی مجاہدان آزادی میں رفع دین کرنے والا نہیں تھا کوئی مجاہدہ نے آزادی کے اندر آٹھ رکعت تراوی پڑھنے والا نہیں تھا یہ کم وقت یہ انگریز تھا ایک طرف ڈپٹی نذیر کو کھڑا کیا ایک طرف حسین احمد بٹالوی کو کھڑا کیا اور ایک طرف صادق سیال کوٹی کو کھڑا کیا ایک طرف احمد رضا خان کو کھڑا کیا ایک طرف غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا یہ انگریز کی پیداوار ہے اس کا جیتا جاگتا سچا ثبوت یہ ہے کہ آپ کسی غیر مخلط سے مناظرہ کرے غیر مخلط آپ سے مباحثہ کرے مناظرہ اور مباحثہ کرنے سے پہلے ایک سوال پوچھے بھیا آ میری مسجد میں تجھے بتاؤں گا آزادی سے پہلے آ میری کتاب بتاؤں گا میرے حکمران بتاؤں گا میرا مکتب فکر بتاؤں گا میرا مدرسہ بتاؤں گا میرا مشرب بتاؤں گا ملک وکٹوریا سے پہلے اپنی ایک کتاب بتا دے اپنا ایک عالم بتا دے اپنا ایک مدرسہ بتا دے اپنا ایک جتنے اولیاء آئے ہیں غیر مخلد کمبختوں کے چہروں میں دیکھو یہودی چہرے پر بھی داڑھی ہوتی ہے غیر مخلدوں کے چہرے پر بھی داڑھی ہوتی ہے اللہ کی قسم جو لانت یہودی چہروں پر ہوتی ہے ان چہروں پر ہوتی ہے ہمارے اولیاء کو گالی دینے کی وجہ سے ہمارے بزرگان دین کو گالی دینے کی وجہ سے داڑھی ہے اسلامی لباس ہے لیکن ان کے چہروں پر یہود و نسارہ کی لانت کیوں نہ لانت ہو ابو حنیفہ کو انہوں نے بت کہا کیوں نہ لانت ہو ایم محربا کی توحید کی کیوں نہ لانت ہو خواجہ کے ماں نے ہجڑا کہہ کر خواجہ رحمت اللہ علیہ کو ہجڑا کہا کیوں نہ لانت ہو سرا تیرہ اربا کی انہوں نے توہین کی کیوں نہ لانت ہو انہوں نے تصوف کا مذاق اڑایا کیا جانے تصوف کو کیا جانے معرفت کو کیا جانے کبھی نے ایک طریقت کو روپیہ لے کر پیسہ لے کر پھر خوانہ رنگ ڈالنے کے لیے ہندوستان کے اندر ان کو ملک وکٹوریا نے پیدا کیا میں لال میں ایک می سے پیدا ہوئے ہو آؤ ہم بتاتے ہیں ہماری حنفیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی شافی بتائے گا شافیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہم شام سے دن کے اجالے میں کہیں گے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے سلسلہ ہمارا ملتا ہے ابو حنیفہ کا سلسلہ حضرت انس ابن مالک سے ملتا ہے حضرت انس ابن مالک کا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے ہمارا بچہ کہے گا ہمارا جوان کہے گا ہمارا بوڑھا کہے گا ہمارا زندہ کہے گا ہمارے مردے کو کہنے کی طاقت ہو تو کہے گا کہ انی وجہ تو وجہ للدی فطر سماواتی والارضا حنیفہ وہ حنیفہ ہمارے اندر حنفیت ہے ہم جیتے جاتے زندہ مردہ مشرق مغرب ہم کہیں گے گونگا انگلی سے اشارہ کر کر کہے گا ہمیں شرم نہیں ہمیں آر نہیں ابو حنیفہ کا دامن ہم نے تھاما ہے غوث پاک کا دامن ہم نے تھاما ہے امام شافی کا دامن انہوں نے تھاما امام مالک کا دامن مالکوں نے تھاما ہم ولیوں کا دامن امام احمد ابن حمل رحمۃ اللہ علیہ کا دامن نے دھاما دن میں رات میں کہتے ہیں جیسا یورپی ممالک کے اندر جب ایڈمیشن فارم کو فل اپ کیا جاتا ہے اور پرنسپال پوچھتا ہے کہ آپ کی مام کون ہے آپ کا دھرم کیا ہے آپ کا مشغلہ کیا ہے آپ کی گلی نمبر کیا ہے آپ کا محلہ کیا ہے سب کچھ کہتے ہیں چہرہ کھلتا ہے چہرہ کھلتا ہے چہرہ کھلتا ہے جب پرنسپال پوچھتا ہے آپ کے والد محترم کا نام کیا آپ کے فادر کا نام کیا تو وہ بھرامی بچے اسکول چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں میرے اللہ کی قسم اس انگریز کی نسل سے پوچھو کہ تمہارا سلسلہ کہاں ملتا ہے آج دن کے اجالے میں جمعہ کی محفل میں ممبر رسول میں مجھے کہنے میں شان ہو رہی ہے کہ میں ہنفی ہوں آپ ہنفی ہیں اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہنفی ہے امام ابو حنیفہ وقت کے خطب تھے امام ابو حنیفہ محدث تھے امام ابو حنیفہ مستحد تھے ہمارا سلسلہ ان سے ملتا ہے لیکن ایک غیر مقلص سے پوچھو ان کی نصب ان کا نصب اور ان کی جنم کنڈلی ملک وکٹوریا سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی یہ اپنی بلوں میں ڈوب واپس چلے جائیں گے خود پیشاب کر کر ڈوب کر مر جائیں گے اپنے کو کہتے ہوئے شرمائیں گے ان کو کسی نے آئینہ نہیں دکھایا جس دن آئینے میں اپنی صورت دیکھ لیں گے ان کی جنم کنڈلی ان کے ہاتھ لگ جائے گی ان کا حسب و نصب ان کے ہاتھ لگ جائے گا شرم کے مارے اگر غیرت نام کی کوئی چیز ہو تو ڈوب کر مریں گے اور یا پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے سلاسل اربا پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے ایم اربا کی توہین کرنے سے پہلے تم خود اپنے دامن میں اپنے آپ کو منہ ڈال کر دیکھو کہ تمہارا نصب کہاں جاتا ہے تمہارا حسب کہاں جاتا ہے ہندوستان کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے آدم غیر مخلط تھے مخلط تھے مشتحد تھے آدم مشتحد تھے آدم پیغمبر تھے غیر مخلط نہیں تھے ہندوستان کے اندر آئے صحابہ صحابہ مخلط تھے غیر مخلط تھے کچھ تو مشتحد تھے اور کچھ تو مقلد تھے غیر مقلد کوئی نہیں رہا حدیث کے اندر جو طبقات بنے ہیں حدیث کی تقسیم ہوتی نا جیسے اسٹیٹ کی تقسیم ہوتی ہے اور ملک کی تقسیم ہوتی ہے یہ کرناٹک ہے یہ تمل ناڈ ہے تو ہر چیز میں تقسیم ہوتی ہے حدیث کی جو تقسیم ہوئی ہے اصحاب حنفیہ اصحاب شافیہ اصحاب حنابلہ اصحاب مالکیہ یہ محدثین کے طبقات ہیں طبقات حنابلہ طبقات مالکیہ طبقات شافیہ طبقات غیر مخلدیہ اللہ کی قسم کوئی نہیں ہے مر جائیں گے مر جائیں گے کہیں ان کے لیے راستہ نہیں ملے گا خدا جانے میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اللہ کی قسم جو آدمی غیر مقلد بنتا ہے اس نے کسی بزرگ کی توہین کی ہوگی اس نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا اس نے نبی کے دل کو تکلیف پہنچایا ہوگا میں کہتا ہوں کہ جان جانے سے پہلے روح کے نکلنے سے پہلے یہ غیر مقلد تعبہ کر لے یہ غیر مقلد تعریف ہو جائے اور جس کو اس نے تکلیف پہنچائی اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے میور بھی خیرہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے کیا ہے یو فقی ہو فی الدین یہ نہیں کہا کہ اسے غیر مقلد بناتا ہے میں اللہ بھی خیرا اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے یو فقی الدین اسے دین میں سمجھ فقیر بناتا ہے یہ فقہا کا انکار کرتے ہیں یہ مشتحدوں کا انکار کرتے ہیں یہ غیر مقلد بنتے ہیں اور اللہ کیا کہتے ہیں میور نبی کیا کہتے اللہ ہو بھی خیرہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ اللہ ان کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیے ہیں اس لیے ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے سمندر کے اوپر اوپر ایک ہاتھ مارتے ہیں کبھی مینڈک آ گیا کبھی کچھوا آ گیا سمندر کی گہرائی میں جا کر موتی لینا سمندر کی گہرائی میں جا کر ہیرے جواہرات لینا ان کے باپ کے بس کی بات نہیں کھولیا بخاری بخاری ہے بخاری ہے کبھی حدیث ہے کمین ہے ایک لائن اگر پڑھ لے اس کے باپ کو یہ پیدا ہوا ہے لاؤ غیر مخلف آٹو ڈرائیور مشتحد پینٹر مشتحد اسکرام مرچنٹ اتنے بڑے بڑے بیج رکھ کر اتنا چوڑا قدم رکھنے والا تخنے سے پا نیچے رکھنے والا انگریز کا پیش اللہ قرآن کی توہین کے لیے اس طبقے کو جو ہے انگریز نے کھڑا کیا ہے ملک وکٹوریا نے کھڑا کیا ہے امت کے اندر اطراک انتشار پیدا کرنے کے لیے کیا جانے قرآن کیا ہے کیا جانے حدیث کیا ہے میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے قرآن کلف امام کا مسئلہ پیش کیا فضال اعمال بغل میں مارے ہیں دیکھو جی تمہارے حنفی عالم کیا لکھی کیا لکھی اب کوئی ایک واقعہ اس میں لائیں گے اور سامنے والے کو گمراہ کریں گے ایسا ہو سکتا کیا ایسا ہو سکتا کیا اب دیکھو چھوٹی سی مثال ہے فضال اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے واقعہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے یہاں زہر میں قیل اللہ کرنے جاتے تھے اور وہ خاتون فرماتی ہیں کہ مجھے آقا سے اتنی محبت تھی کہ آقا کے گیسوئے مبارک کو میں اپنے رانوں میں رکھ کر اس سے جوئیں نکالا کرتی تھی کبھی دیکھو حضرت شیخ کیا لکھتی حضرت شیخ ان کے باپ کے گھر سے لکھے جہاں لکھا وہاں انہوں نے حوالہ بیان کیا جہاں انہوں نے اس چیز کو واقعے کو لکھا وہاں انہوں نے اس کا ریفرنس کوئی واقعہ حضرت شیخ نے ساس کے گھر سے جورو کے گھر سے باپ کے گھر سے دادا کے گھر سے بیان کیا ہو ایک لاکھ روپیہ انعام میں دینے کے لیے تیار ہوں قرآن لکھا تو حوالہ دیا کون سے پارے میں کون سی صورت میں کون سی آیت نمبر حدیث لکھا تو حوالہ دیا اور تفسیر لکھی تو حوالہ دیا روایت لکھی واقعہ لکھا اب جس نے لکھا اس کو نہ پوچھنا چاہیے دفعہ تین سو دو میں بنایا میرا باپ بنایا اگر میں کہوں کہ دفعہ تین سو دو کے تحت اس کو عمر قید کی سزا ہوتی ہے پھانسی ہوتی ہے تو مجھے پکڑ لے کوئی ارے صاحب یہ کیسے یہ جس نے بنایا اس کو کہو یہ لا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے میں نے میڈیکل نسخہ بیان کیا آپ نے مجھے پکڑ لیا میں نے کہا کہ طب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے کچھ دیر کے عرصے کے بعد پینا چاہیے میں نے بیان کیا آپ کا باپ مر گیا بھائی مر گیا ارے حضرت تمہیں بولے مر میں کیا کروں یہ واقعہ میرے باپ کے گھر کا ہے یہ تو میڈیکل کی کتابوں میں کتاب والے کو پوچھو طب والے کو پوچھو حضرت نے واقعہ لکھا تو باپ دادا کے گھر سے لکھا یا خود بنا کر لکھ دیا اب یہ جو بات لکھی اب دیکھو کیا لکھا اللہ کے حبیب پاک یہ تو حدیث ہے یہ روایت ہے اس کا انکار ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ آخا اس خاتون کے گھر میں جاتے تھے اور وہ خاتون کو آقا سے اتنی محبت تھی کہ آپ کے گیسوئے مبارک کو اپنے دامن میں لے کر اسے جوئے نکالا کرتی تھی اب خبیص کھڑا ہو گیا دیکھو جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں جانے کے سے منع کیا عورت کے پاس خاتون کو لگنے سے منع کیے سور دماغ ہوگا انگریز کا نسخہ ملا ہوگا تو آخا کے تعلق سے ایسی بات سوچی جائے گی اور سمجھی جائے گی دل دماغ پاک ہوگا تو خراب بات کو بھی اچھی شکل دی جائے گی اب وہ واقعہ ایک عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھو دالے کہتے پیٹ کچھ ہوئے یہ کہاں لکھا ہے کہ نبی نے اپنے ہاتھوں سے اس عورت کے جسم کو مس کیا اور مس کیا تو آپ کے ہاتھ اور اس عورت کے جسم کے درمیان کوئی کپڑا نہیں تھا ایسی بات بتاؤ ایسی بات اب سور دماغ یہ لوگ استعمال کرو حرام کے تیرا سور دبا گئے انگریز کے نطفے سے تو پیدا ہو گیا نبی کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ آخا جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کی شرم حیا عرب کی کماری لڑکی سے زیادہ تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں آپ کے آنکھوں میں اگر یہ واقعہ آیا اچھا نہیں سوچ سکتا تو پیار ہے باپ بیٹی کو بوسا دیتا نہیں دیتا حج کو جا رہا ہے بیٹی لپٹ لی باپ نے بوسا دیا پیشانی ہوا نہیں پیارا بھائی حج کو جا رہا ہے امریکہ کو ڈیوٹی کو جا رہا ہے برطانیہ جا رہا ہے بہن لپٹ لی بھیا جا رہی کیا اس نے بوسا دیا پیشانی کو بوسا ہوا نہیں ہوا بھائی نے بہن کو دیا باپ نے بیٹی کو دیا شوہر بیوی کو بوسا دیتا ہے بیٹا ماں کو بوسا دیتا ہے ہاتھ کو بوسا دیا پیشانی کو اما جا جا رہا ہوں تعلیم کے لیے حج کو جا رہا ہوں اما مجھے دعا کرو اب اگر یہ واقعہ آیا کہ بیٹے نے ماں کو دیکھو جی پیار کریا کہتے بیٹا باپ یہ سور دما یہ وہ بوسا نہیں جو شوہر بیوی کو دیتا ہے یہ وہ پیار نہیں جو لیلا مجنو کا ہے شیری یہ تیرا سور دماغ انگریز کے نطفے سے تو پیدا ہونے کی دلیل کہ ماں بیٹے کے بوسے کو تو نے لیلا مجنو کا بوسا سمجھ لیا بھائی بہن کے بوسے کو تو نے زانی اور زانیا کا بوسا تو نے سور دماغ ہے تیرا ہو سکتا ہے بوسے بوسے میں فرق ہے نہیں بھائی بہن کے باپ بیٹی کے میاں بیوی کے جب ان بوسوں میں فرق ہے میرے وہ آقا میرے وہ آخا کائنات کے وہ مولا جن کے آنکھوں کی شرم و حیا عرب کی کماری لڑکی سے زیادہ تھی جب روایت میں یہ بات آتی ہے کہ آپ نے عورت کو اشارہ کیا مس کیا چھوا تو کیا اس میں یہ ہے کہ ایسا چھوا کہ آپ کی چمڑی اس عورت کے چمڑی کو لگ گئی یہاں کی گرمی وہاں گئی وہاں کی گرمی یہاں آئی بیچ میں حرامی ایسی بات توڑی مس کیا کبھی عمرے کو گئے ہیں آپ کبھی حج بیت اللہ کو گئے اگر نہیں گئے ہیں تو کوئی گیا ہوا ہے تو اس سے پوچھ لیجئے کے ہر چکر میں حجر اسود کا بوسا ضروری ہے یا نہیں ہے حجر اسود کا بوسا ضروری ہے تو کیا ہر آدمی حجر اسود کو جو بوسا دیتا ہے یہ مائک ایسا چھیکر دیتا ہے یا دور سے اشارہ کرتا ہے اب وہ دور سے اشارہ کرنا کیا حجر اسود کو بوسا دینے کے برابر نہیں ہے حجر اسود کو چھونے کے برابر نہیں ہے سینکڑوں چکر میں لاکھوں چکر میں کبھی موقع مل جاتا ہے حجر اسود کو چونے کا ورنہ وہ دور ہی سے اشارہ کرتا ہے اور شریعت نے اس اشارے کو قبول بھی کر لیا اور اتنا ہی اجر رکھا اتنا ہی ثواب رکھا کہ اگر کوئی آدمی حجر اسود کو چھوتا ہے منہ لگاتا ہے ہوٹ لگاتا ہے یہ آدمی جو پٹی نیچے ڈال رکھی ہے گرین لائٹ دے رکھا ہے اس نے اس کو اشارہ کر کر ایسے کر لیا تو بوسا ہو گیا ہے تو اچھی چیز نہیں سوچ سکتے آقا کے بارے میں کیا نے اس عورت کو چھوا ہوگا تو دور ہی سے چھوا ہوگا دور سے اشارہ کیا ہوگا جیسے سوامی آشیرواد دیتا ہے ماں سر پر ہاتھ رکھتی ہے یہ کیا ضروری یہ تیرا سور دماغ ہر دماغ انگریز کے نطفے سے پیدا ہونے کی دلیل کہ تو آخا کے بارے میں یہ خیال پیدا کر لیا حرامی بغل میں فضائل اعمال رکھ کر گلی کوچوں کے اندر تبلیغ کرتا پھرتا رہتا ہے دیکھو جی فضائل اعمال میں لکھا ہے عورت کو نبی چھوئے کتے کیا چھونے کے لیے ضروری ہے کہ کپڑے نکال کر جسم سے جسم ملایا جائے حجر اسود کا جو بوسا دیا جاتا ہے دور سے نہیں دیا جاتا کیا آخا کی تاریخ آخا کی سیرت آخا کی ہسٹری آخا کی تعلیمات آخا کی شرم حیا کو مد نظر رکھ کر کیا یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ آخا نے بوسا آخا نے چھوا ایسا ہو سکتا ہے رام یہ ہے کمینہ پن ہے تو اسی طریقے سے یہاں دیکھو جی فضال عمال میں عورت کے پاس گئے کہتے محدثین نے لکھا ہے یہ عورت آپ کی محرم تھی یہ وہ عورت تھی جس سے آپ کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام تھا لکھا ہے اب اس کو بغ... تنہائی میں ملنے سے منع کیا فضائل عمل میں شیخ نے لکھا ملے کہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے پیغمبروں کو جو بنایا اللہ نے جنت کی مٹی سے بنایا مکھی جو بیٹھتی ہے کیڑا جو آتا ہے گندی چیزوں پر آتا ہے پاک چیزوں پر آتا ہے بدبودار چیزوں پر آتا ہے خوشبودار چیزوں پر آتا اتر پر مکھی بیٹھتی ہے آخا کے جس میں ادھر میں وہ پسینہ مبارک تھا ام سلیم فرماتی ہیں کہ میں جان بوجھ کر آپ کے پسینے کو بوتل میں ڈالا کرتی تھی عطر میں ایک ذرہ اگر ملا دیتی وہ عطر دنیا کا قیمتی عطر بن جایا کرتا تھا اس بوتل کو کسی پانی میں ڈبو کر پسینے مبارک کو نہیں اس بوتل کو کسی پانی میں ڈبو کر میں اگر وہ پانی مریض کو پلا دیتی وہ شفا یاب ہو جاتا تھا آپ کی یہ شان مبارک کپڑا ہمارا گندا ہوتا ہے پیغمبر پوری زندگی ایک کپڑا پہنے گندا نہیں ہوتا اس لیے کہ پسینہ ہمیں نکلتا ہے آپ کو نہیں نکلتا نکلتا بھی تو اتر نکلتا تھا کپڑا اور پاک ہوتا تھا مکھی بھی بیٹھتی نہیں تھی آپ پر جسم میں جو نہیں پیدا ہوتی تھی اب فضال اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ آپ اس خاتون کے پاس جو محرم تھی گندا خیال گندا سور انسان جو انگریز کے نصے سے پیدا ہوا وہ کرے گا آخا محرم عورت کے پاس جاتے تھے محدثین نے لکھا اب یہ دکھاتے ہیں دیکھو لکھا ہے کہ محرم کے پاس تنہائی میں جاتے تھے یہ عورت کے پاس تنہائی میں جاتے تھے اور وہ عورت آخا کے جب جنت کی مٹی سے پیدا ہوئے آخا جسم میں ایسا کچھ وہ پولتی تھی تو جو نہیں پیدا ہو یہ بات صحیح ہے آخا کے جسم پر جو نہیں پیدا ہوتی وہ تو گندگی میں پیدا ہوتی ہے جوں جراثیم بیکٹیریا گندگی میں پیدا ہوتے ہیں اب یہ بات صحیح بھی ہے حضرت شیخ نے واقعہ لکھا صحیح بھی ہے حضرت شیخ نے جو حوالہ دیا وہ صحیح بھی ہے اب اس چیز کو لے کر پھرتے ہیں ہمارے تبلیغی بھائی ہیں بیچارے ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی علماء سے جڑو وہ علماء کو کہتے ہیں کہ تم ہم سے جڑو ہم کہتے ہیں کہ فضائل اعمال ہم سے سمجھو وہ کہتے ہیں کہ تم فضائل اعمال کے حلقوں میں بیٹھو اسی وجہ سے کیا جواب دیں گے آپ یہ انگریز کے بچے گلی کوچوں کے اندر عیسائی مبلغوں کی طرح تبلیغ کرتے پھر رہے دیکھو نبی کے جسم پر جوئے مبارک نہیں پڑ جو نہیں پڑتی کھٹمل نہیں ہوتا آپ کے جسم پر گندگی نہیں ہوتی جنتی مٹی سے بنایا گیا آپ کا پسینے مبارک جنت کی خوشبو سے زیادہ ہے فضال اعمال میں لکھ کر ہے کہ یہ خاتون ہیں اور یہ جووں کو نکال رہی ہے اور یہ بات صحیح ہے واقعہ صحیح ہے اب ان کو کہا جائے تو یہ کہتے ہیں جو امام فضال اعمال نہیں پڑھتا وہ ذات سے خارج وہ دلتوں میں چلا جاتا ہے علماء سے رشتہ پیدا کرو ہم یہ کہتے ہیں بھائی فضائل اعمال تبلیغ کی کتاب ہے نہیں ہے ہم وکالت کر رہے ہیں ہم دشمن ہوتے تو وکالت کرتے ہم ان کا ساتھ دیتے غیر مقلدوں کا ہم ان کے اعتراضات کو اٹھاتے دماغ خراب ہے تمہارا انہوں نے کئی تبلیغوں نے بیکاٹ نہیں جانے کو جی مزاج خراب ہو جاتا ہے اب اس کا جواب تمہارا باپ دے گا یہ علماء کرام ہے انگلینڈ کے اندر ایک عالم نے بیٹھ کر فضائل اعمال کی حدیثوں کا استخراج کیا ہے اور ہر حدیث کا حوالہ لکھا ہے ہر واقعہ کہا انگلینڈ برطانیہ جیسی سرزمین جو تشدد کی آنکھ کے اندر سلگ رہی ہے مسلمان امریکہ کا برطانیہ کا نشانے پر ہے وہاں بیٹھ کر ایک عالم دین نے اس کتاب کو لکھا ہے بات صحیح ہے کہ آپ کی وہ خاتون محرم عورت جوئیں نکالا کرتی تھی یہ بات بھی صحیح کہ نبی کے جسم پر جو نہیں پیدا ہوتی اس لیے کہ آپ کا جسم پاک مکھی نہیں بیٹھتی آپ کا جب مکھی نہیں بیٹھی جو کہاں سے پیدا ہوگی اب یہ دو باتیں اپنی جگہ پر صحیح کیسے ہوں اس کا جواب کیا ہے انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ اکابرین کے مسلک مقصرت سے اللہ ہمیں جوڑے رہ کے واریت سے اللہ ہمیں بچائے اللہ ہمیں سرات مستقیم پر چلائے آمین واخردان الحمد للہ العالمین